نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل عمل ہے نہ کوئی سنانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا مسلم شریف کی طویل روایت کا مضمون عرض کرنے جا رہا ہوں حساب نہیں ہو رہا ہوگا اہل میشر پریشان ہوں گے حساب کتاب ہو جائے حساب کتاب ہو جائے مگر حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا اس دوران آہر محشر کے قلب میں ایک بات القا کی جائے گی کہ کسی کو اللہ تبار تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ چنانچہ اہل محشر حضرت آدم علیہ نبی نے والی صلی اللہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور وہاں حاضر ہو کر التجا کریں گے شفاعت کی تو حضرت آدم علیہ نبی نے والی صلی اللہ السلام ان سے کچھ کچھ ارشاد فرمائیں گے اور فرمائیں گے اس ایبو گئی کسی غیر کی طرف جاؤ اور کی طرف جاؤ اس طرح یہ اہل محشر میں پورا مضمون اور اس حدیث سے پاک کا خلاصہ اہل محشر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں تو علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر نبی کہے گا آخر کار بارگاہ عیسیٰ روح اللہ نبینا والے و السلام میں حاضری ہوگی وہاں عرض کریں گے آپ ہماری شفاعت کیجیے ہمیں اس پریشانی سے نجات دلائیے وہ کچھ طرح کا جواب ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں، تو جہاں بھی جاؤ گے تمہیں یہی جواب ملے گا آج ایک شخصیت ہے ایک ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں محمود عطا فرمایا ہوا ہے تم اس کی بارگاہ میں جاؤ وہاں سے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا چنانچہ سارا اہل میشر حاضر ہوگا بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور شفاعت کا سوال کریں گے آقا صلی اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے اللہ ہاں آج میں ہوں پھر مدین آقا مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ الہی جلہ میں حاضر ہوں گے سجدہ کریں گے ارشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ آج مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت کا کی عرض کریں گے شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور یوں شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اہل میشر یہاں نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دیے اعلیٰ تمام اہل سنت نے اس جگہ اس مناسبت سے ایک شعر عطا کیا وہ ہے نا خلیلو پڑھے تو کیا ہے شیر خلیلو نجی مسیح سبھی سبھی سے کہیں بھی بنی یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت خلیل و نجی اور کیا ہے مسیح و صفی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پھر سوالیہ نشان ہے کہیں بھی بنی بنی بنی کہیں بھی بنی ای زبو علاقائی کہیں بھی بنی پھر کیا ہوا یہ بے خبری کے خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے یعنی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ ہر جگہ گئے کیونکہ بس اتنا ہی کیا ہے اتنا ہی مقصد تھا اتنا ہی سبب تھا اتنا سبب بز میں محشر کا فقط اتنا جانے والی تو ان کی شان محبوبی دکھائی والی اب آپ غور کیجئے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوتے بار میں حاضر ہوئی ہے ہونا وہی تھا کہ آقا نے ہی شفاعت کا دروازہ کھولنا تھا یہ پہلے کیوں نہیں چلے گئے پہلے چلے جاتے بارگاہ رسالت میں اتنا سارا سفر کیا سفر کر کر پھر بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی ہے تو علماء فرماتے ہیں اس میں بھی مقام مصطفیٰ کا اظہار ہے کہ کوئی یہ مطلب ہوتے نا دماغ میں تو عجیب و غریب باتیں آ ہی رہی ہوتی ہیں اور ان کا لحد اللہ حل مدد مذاکرہ بھی مل ہی رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا دروازہ کھولا تو اس میں سرکار صلی اللہ وسلم کیا تقسیم تو کسی بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی وہ یہ شفاعت کا دروازہ کھول دیتے مگر یہ بتایا گیا کیا دیکھ لو جو مقام میرے مصطفیٰ کو حاصل ہے وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے شفاعت کرے حشر میں جو شفاعت کرے حشر میں جو رضا شارش کوے کس کو یہ قدرت ملی تو میرے بچوں پیارے ستھائی بھائی انشاءاللہ آقا کی شفاعت لے کر جنت میں جائیں گے اتنی پیاری ہے میرے آقا کی شفاعت اتنی پیاری ہے میرے آقا کی شفاعت میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ حضرت حضرت لکھتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ ذوق افزا ذوق والی شفاعت کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری تمہاری تمہاری بولا مزہ نہیں آ ہے آقا کی شفاعت کے بیان ہو ہمیں آقا کی شفاعت لینی ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری کیا ہی ذوق شفاعت ہے تمہاری کسی قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری با کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ یوں کہ جب گناہ گاروں پر شفاعت کی جو یہ جو فیض جاری ہوگا نا شفاعت کا فیض اور حریص علیکم بالمؤمنین روف رحیم کے جو جلوے ہوں گے عزیز علیہ ما عنیتم کے جو جلوے ہوں گے اس دن وہ دیکھنے جیسے ہوں گے اور جب یہ چیزیں تم گناہ گاروں پر جو شفاعت کے یہ جو فیضان جاری ہوگا تو گناہ گار پر یہ فیضان جاری ہوگا تو قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگار کہیں گے ہمیں بھی تھوڑے گناہ دے دو کہ یہ شفاعت قرض ہم بھی پالیں پرہیز لیتی ہے گنا لیتی ہے گنا پرہیز گاری واہ واہ واہ واہ واہ کر کے بولو قرض لیتی ہے پر تو میرے آقا کی شفاعت کا کیا کہنا ممبر بھی چھائی جائیں گے انبیاء کرام علیہ السلام میرے آقا فرماتے ہیں میرا بھی ممبر ہوگا مگر میں اپنے ممبر پر جلوہ فرما نہیں ہوں گا ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ممبر پر جلوہ گر ہو جاؤں اور میرا کوئی امتی جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے یہ ہے میرے آقا آقا کی کسی کسی نے نے غلام عرض قیامت کے دن آپ وہ کہاں تلاش کرو ارشاد فرمایا مجھے پل سرا مجھے میزان عمل پہ دیکھ لینا جہاں میں اپنے گناہگار امتیوں کے وزن بھاری کر کر کے وزن بھاری کروا رہا ہوں عرض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں ارشاد فرمایا مجھے کوسر پہ دیکھ لینا جہاں پیاسے امتیوں کو کوسر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں ارشاد فرمایا پول سیرات پہ دیکھ لینا رب سلیم امتی کی صداوں سے اپنی امت کو پول پار کرا رہا ہوگا تو یہ میزان عمل حوض کوسر اور پل سیرات ان تینوں جگہوں پر میرے آقا کے جلوے دیکھنے جیسے ہوں گے وہ حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے سلم کی دھارس سے سلم سلم سلیم سلیم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے سل اس موقع پر اصل رضا خان صاحب لکھتے ہیں کوئی قریب ترازو کوئی لبے کو سر کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوسر کوئی کوئی پہ ان کو پکارتا ہو یہ بے قرار کرے گی صدا کی مقدس آخ سے تار کا بندہ کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے ہے حکم ہوگا جہنم میں کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیر وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا کوئی کہے گا دعا ہی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا عزیز بچے کو عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا یہ حال ہوگا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمہارا نام مصیبت میں سب مل کر بولو تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہمارا ہوا کیا پے کیا گیا خوشی آپ کا ہوگا خدائی پاک کی چاہیں گے اگلے پیچھے خوشی خدا پاک خوشی ان کی چاہ

بس کوئی امید مس ان کا تک رہا ہوگا کا کے واسطے جل ان سے عرض حال کرو کسے خبر ہے کہ تم بھر میں آئے کیا ہوگا کر کے ہاں کوئی دل سنا تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا جناب پاک کے قدموں میں گر گیا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوتر کوئی سوا پرند کو اکارا

سار خوش بار ہزار جان فدا فرار پاؤ سے پکار سن کے اسیروں لب الا ہوگا بدکار دل دل خدا کے دشان سچتے سر جھکا ہوگا گلاب کل شا سو تلا فقیر کا جنت میں بے سرا ہوگا فقیر کا جنت میں بےسرا ہوگا سب کا بھی جنت میں بیسرا ہوگا شفاعت لے کے جنت میں جائیں گے کتنی میٹھی میٹھی شفاعت ہے بس بس ایک بات سمجھا دو سب کو سب کو سب کو وہ دین کمال حضور کا ہوگا اس دن سب راز پاش ہوگا ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کیا ہے میرے آقا کا مقام بس آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے مان گئے مان گئے وہ ماننا ہی پڑے گا وہ ایک ہی صدا ہے ہر طرف سے صدا آئے گی حضور آقا بچائیں گے آقا شفاعت کروائیں گے آقا فرماتے میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا ان کی شفاعت ان کی شفاعت فرمائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی ہے سنو دل نکل جانے کی ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے دی ہے خدا نے اس قطح دی ہے خدا نے سطح دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف آنکھ کھولو گمزدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے آنکھ کھولو گمزدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے کی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے امام اہل سنت کتنی پیاری بات تو جھمتے نا آلادت جھمتے بھی ہیں جماتے محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کسی محشر میں آمد ہوگی میرا کیا منظر ہوگا میرا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تمنا یہ ہے تو اس وقت مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے ارے جس طرح دنیا میں سلام بڑا کرتا ہے رضا آج تو تیرے سامنے مسفا جانے گوسلا تیلا گوسلا آپ بولو گم سو سنتے ہیں وہ دن آج ہے کی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں لو ان کا تذکرہ کریں جنہوں نے قیامت کے دن ہم کو رب کی بارگاہ سے بخشوانا ہے اور جنت میں داخل کروانا ہے انشاءاللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا جگ ذکر ان کا ذکر ان کا سوتا نات خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں ہاں بھائی یہ تو دے انشاءاللہ نات خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے حشر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے حشر میں کریں گے دہن میں زبا دہن میں زبا بدن میں ہے جا ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں امام اہل سنت کی تمنا تو تمنا تو کیا تمنا سبا وہ چلے کہ باغ پھلے پھول کھلے کہ دن ہو بھلے دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان سبا رضا زبا تمہارے میرے آقا آلاتوں حضرت امام علیہ سنک کو میرے آقا کی شفاعت پر اور مدد پر بڑی امید لکھتے ہیں جگہ پر ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہوگا آپ کی رحمت سے آپ کے رضا کو یہ امید ہے کہ یہ قید میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو آپ کا بندہ آپ کا غلام ہے یہ امید رضا سب سب تیرا بندہ ہو کر تو کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں اللہ حضرت کیا لکھتے ہو کیوں کہوں بے کسو ہوں میں کیوں کہوں بے بسو ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں دور حقیقت میں نہ بے بس ہوں نہ بے بس ہوں نہ طاقت

ادھر ادھر آؤ نمایو سز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آقا کی شفاعت کے صدقے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے آج پچیسویں شب ہے تاخرات ہے ہم اس رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں تیرے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہم تو گناہ گار سیاہ کار بدکار کچھ بھی نہیں ہے مولا سوائے اس کے کہ تیرے پیارے حبیب کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہم تیرے حبیب کی امت میں ہیں جیسے بھی یا اللہ آج کی رات کا واسطہ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر اور آقا کی شفاعت کے صدقے میں اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب کر ہم سے حساب کتاب بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو ٹونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ڈھونڈا حسن رضا خان صاحب کا ہم نے کلام سنا نا جنہوں نے پورے اہل میشر کا جیسے ایک نقشہ کھینچا اعلیٰ امام اہل سنت نے گویا کے تصور تصور میں خود کو پیش کیا اور جیسے کہ آپ میشر کے دن قیامت کے دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور آپ بتاتے کہ میری مدد کیسے ہوئی یعنی یہ ہم سب کے لیے اتنی اس میں تصور ہے اللہ کرے کہ ہمارا تصور بن جائے اور ایک کاش کہ ہمیں آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ جارا کیا ہے اس کے جلوے کی جھلک ہے یہ او جا کیا ہے ہر طرف دیدائے ہے سدا تک تھا کیا ہے ہر طرف دیدائے اتنی حیرت سے کیا ہر طرف دیکھ رہے ہیں تک تا کیا ہے مانگ مل مانگ یہ کہنا ہم ہیں ان کے پوہ تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمسار وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں جا

میرے شاہ پہ اتنی نسبت مجھے کیا ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو مجھے جب پرسش آمان کے وقت تو کیا کہوں اس وقت تمنا تمنا سنیے کاش فریاد میری کوئی کو یہ کیا شو ہے کون آفت صدا ہے کس پہ بلا ٹوٹ کسی ہے اس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کسے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں ہے بیتا کہ بے چینی اس کو ہے کیا مسئلہ کیا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس

ہے آپ سے کرتا ہے کیا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفا کیا ہے اب کوئی دم میں کرتا بلا ہوتا ہو آپ آ جائے تو کیا خوف ہے گھٹ کا کیا ہے سن کے یہ عرض میری جوش میں آ شاد شہر کیا ہے ان کی آواز پہ سن کے یہ عرض میری باہر کرم جوش میں آ جو ملا لایا ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مور دے آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے تماشا کیا ہے ان کی آواز آواز آواز پہ آواز پہ لو گو آیا میرا آیا میرا میرا تو وہاں ہو گے شپ سنا دے جائیں گے آپ رونے جائیں گے ہم کو ہسا دے جائیں گے رویا داد گیا پر مری ہو کیوں کیا ہم پہ نبی کا سس نہیں میرا حامی میرا غم خارے آ گئی جا تن بے جا یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سر پر اور فرمائے ہٹو اس میرے کا کیا ہے بندہ شدہ تمہارا چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محکوم ہے حکم والا لالا تعمیل ہو زہرا کیا ہے یہ کیسا سما یہ سارا کچھ ہوا یہ سارا سما دیکھا ہے یہ سما دیکھ محشر میں اٹھے شور کے چشم بدور کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقہ اس رحم کے صدقہ اس رحم کے سائے تمر اپ نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے رضا بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا شاء اللہ آکا کی شفاعت پائیں گے جنت میں جائیں گے کل ہم نے جنت کا بیان سنا تھا نا کل جنت کا بیان سنا تھا نا ان شاء اللہ شفاعت شفا لے کے جنت میں جائیں گے اور کیسے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا اس شان سے بولو خلد میں ہوگا شان سے یا رسول اللہ کا حکان لگاتے جائیں گے ہم تو یا رسول اللہ کا ہکان لگا حشر میں کیسے سنبھالوں گا کو حشر میں کیسے سنبھالو گا میں اپنے آپ کو میرے آتار وہ جب وہاں گے آجا میرے آتار جب جو وہاں پر گے